لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم کذبت سمود بن نظر اور قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی یعنی پیغمبروں کی اور کہنے لگے منا واحد کیا ہمارے جیسا یہ جو ایک انسان ہے نتب ہم اس کی پیروی کریں انا ادلفی غلال وسعر اگر ہم اس کی پیروی کریں تب تو ہم بڑی گمراہی میں اور رسوائی میں چلے جائیں گے اولقی ذکر علیہ ممبئی کیا نصیحت کی باتیں اس کے اوپر وہی کے ذریعے سے پیش کی گئی ہیں ہمیں چھوڑ کر حالانکہ بات تو یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹا بھی ہے اور علیہ باللہ یوں کہتے ہیں کہ برا بھی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیالمون غدم من القذاب الاشر ان قریب کل انشاءاللہ یہ جان لیں گے کہ جھوٹا کون ہے شرارتی اور برا کون ہے انا مرسل الناقت فتنۃ لہم ہم نے ان کے لیے آزمائش کے طور پر ایک اوٹنی بھیجی آپ اے پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام آپ انتظار کریں اور صبر کریں اور ان کو بتا دیں کہ ان الماء قسمت بینہم کہ پانی کی باری تم دونوں میں تقسیم ہے یعنی اونٹنی اور تمام عوام کے درمیان تقسیم ہے کل شرب محتضر ہر گروہ اپنی اپنی باری کے اوپر پانی کے لیے جائے بنا دو صاحبہم انہوں نے پھر پروگرام بنایا اور ایک ساتھی کو پکار کے تیار کیا لالچ دی اس کو اس نے آگے سرکشی کی اور اونٹنی کے کھر کو کاٹ دیا پھر اس کو مار دیا فقی فقان عذابی و نظور پھر دیکھو ہمارا عذاب کیسے ان کی طرف متوجہ ہوا اور ہمارا ڈرانا کیسا رہا اس طرح ہوا کہ انہیہ واحدہ ہم نے ان کے خلاف ایک سخت چیخ بھیجی بس وہ ہو گئے اس طرح جیسا کہ کانٹے دار باڑ کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے اس طرح تباہ ہو گئے البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا کے بھیجا فہل مدکر کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اسی طرح ایک قوم کا ذکر ہے جس کو قوم لوت کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی لوت علیہ السلام کی ڈرانے والوں کی تقسیب کی ہم نے ان کے خلاف عذاب بھیجا پتھر کی بارش بس اس میں صرف لوت علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے نجیناہم بسحر ہم نے سحری کے ٹائم ان کو تو نجات دے دی نعمتا من عندنا یہ ہماری طرف سے فضل تھا ہم نے ان کو نجات دے دی اور ہم ایسی ہی نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَتْشَتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّزُرُ البتہ تحقیق وہ پیغمبر ان کو ہماری پکڑ سے ڈراتا رہا کہ اللہ کی بات مانو اور خصوصاً یہ حرکتیں نہ کرو فتمارو بن نظور وہ سرکشی اور ترددی کرتے رہے ڈرانے والوں کے بارے میں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ زَيْفِهِ جب ان قوم لوت کے لوگوں نے لوت علیہ السلام پر اس طرح ہاتھ ڈالا کہ وہ مہمانوں کو پکڑنا چاہتے تھے تو فتح مسنا وہ فرشتے جو مہمان آئے تھے فتح مسنا ہم تو ہم نے پھر ان کو اندھا کر دیا دیکھو ہمارا عذاب ہمارے سے طاقت میں کون ہے ون ظہر اور ہمارا ڈرانا صبحهم بکرتاً عذاب مستقر صبح کے ٹائم ان کے اوپر عذاب آیا پکا عذاب کسی کو نہیں چھوڑا دیکھو چکھو پھر حکم ہوا چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا جو تم نہیں مان رہے تھے مدکر البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بنایا کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا سورہ قمر کمر کا دوسرا رقوع ہے کل ہم بات کر رہے تھے حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کی کہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی عمر ہے لوگ آگے سے کیا سے کیا کہتے رہے میں نے بتایا نا زندگی ساری زندگی کا خلاصہ صبر ہے صبر سے زندگی گزر سکتی ہے ہر چیز کا جواب دینا یوں کرنا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے لیکن تبلیغ والے بندے کو سب سے زیادہ صبر کرنا ہے فضول طرح کی باتیں اور بندے کو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میں کتنی اچھی بات کرتا ہوں ان کی ہمدردی کی کرتا ہوں یہ آگے سے کیا سے کیا کہتے ہیں لیکن جس وقت وہ ہٹ درمی پر شرارت پر تکلیف پر اتر آئے استحزا کرنے لگے ہمیشہ جو ہے نا کفر پر عذاب نہیں آیا کفر والے جب استحزا کرنے لگتے ہیں پیغمبروں کا مسخرہ بنانے لگتے ہیں اللہ کے شاعر کی تحقیر کرنے لگتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے جب تک کفر ہوتا ہے اور وہ اپنی حالت پر ہیں تو وہ ان کو پیغمبر سمجھاتے رہتے ہیں یہی تو ہوا ساڑھے نو سو سال گزر گئے لیکن جب وہ پیغمبر کو مارنے لگ جائیں استحضا کرنے لگ جائیں مسکرہ کرنے لگ جائیں مکر کرنے لگ جائیں پھر اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے اور پھر عذاب نازل ہوتا ہے جب انہوں نے مسکرہ مذاق بنانا شروع کر دی پھر انہوں نے بد دعا کی دعوت و رب کندی دعوت و قومی لیلم و نحار فلام یزدوم دعائی اللہ فرارا اے میرے رب میں ان کو صبح شام بلاتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا بلاتا رہا ہوں یہ دور بھاگتے ہیں میری بات نہیں مانتے ان کو تباہ و برباد کر دے پھر ان پر طوفان کا عذاب آیا سیلاب آیا بارش برسی وغیرہ تیرے میں پارے میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے پھر نو علیہ السلام کے جو کچھ لوگ بچ گئے تھے پھر وہ بیٹے ان کے سے نظام چلا پھر ان کے ایک بڑے تھے جن کو عاد کہتے ہیں اس سے پھر قوم قوم ہو گئی عاد ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام پیغمبر آئے پھر انہوں نے بھی وہی سرکشی بغاوت کی اللہ کا عذاب آیا سخت ہوا کا ان کے گھر وغیرہ ساری چیزیں گر گئیں تباہ ہو گئے مر گئے حود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے پھر ایک عرصے تک ٹھیک رہے حود علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے پھر یہ بگڑ گئے ان کی طرف ان کا ایک بڑا تھا سمود ان کی طرف قوم منسوب ہونے لگی ان کی طرف پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا ایک عرصے تک تو ٹھیک رہے بعد میں جب یہ پھر سرکشی میں اترے اور مطالبہ کرنے لگ گئے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے آپ تو ہماری طرح ہی ہیں وغیرہ وغیرہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو پتھر میں سے گابن اونٹنی نکلنی چاہیے پتھر میں سے اللہ نے فرمایا یہ مانے گی نہیں لیکن مطالبہ پورا ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد اگر شرارت کی تو عذاب آئے گا انہوں نے کہا نہیں جس کا انیسویں بارے میں تفصیل سے ذکر آیا چنانچہ پتھر میں سے گابن اوٹنی نکل آئی اور بچہ اس نے پیدا کیا لیکن آزمائش تھی وہ سارا چارہ کھا جاتی تھی سارا ان کا جو کنواں ہے وہ پانی پی جاتی تھی جاتی تھی پانی مقرر باری مقرر ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایک دن یہ پانی پینے جائے گی ایک دن آپ لوگ اور آپ کی مویشی اس طرح نظام چلتا رہا تو بھی عذاب نہیں آئے گا لیکن اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کوئی سزا کچھ مارنا کچھ اس طرح کا پروگرام بنایا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا ایک عرصے تک تو کام چلتا رہا پھر وہ زہر ہے ہے کہنے لگے یہ یہ کیا کیا بات ہوئی جی باریاں اور پابندیاں اس طرح ہوتا تو جانور ہی ہے بس ہر روز جاؤ اور یوں کرو پہلے اس کا اللہ عالم ثواب مفسرین نے بہت لکھی جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک عورت تھی بہت مالدار اس کی بڑی مویشی وغیرہ تھی تو اس نے ایک اس کے ساتھ ایک بندہ گندی دوستی کرنا چاہتا تھا تو اس نے اس کو کہا کہ تم اس اونٹنی کو اگر مار دو تو میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گی یہ وہی بات رضی علیہ السلام والی بادشاہ نے جو کیا تھا اس نے ایسا ہی کیا کہ جب اونٹنی صبح گئی تو اس کے کھور کاٹ دیا وہ آہستہ آہستہ پھر خون نکلتا گیا گر گئی حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا انہوں نے کہا تین دن تک بس رہو کھاؤ پیو مزے کرو تین دن مولت ہے اس کے بعد عذاب آئے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور صفت رحمت دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں یہ تین دن بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہلت کے تھے کہ ان تین دنوں میں سجدہ ریز ہو جاؤ توبہ کرو استغفار کرو رجوع اللہ کرو پیغمبر کی بات مان لو کوئی بات نہیں اونٹنی مار بھی دی ہے تو خیر ہے لیکن بس جب انسان بد دین ہوتا ہے اسلام کا اسلام والوں کا بے ادب ہوتا ہے اس کے اوپر پکڑ آتی ہے توفیق سلب ہو چکی ہے یہ آگے سے کیا فضول باتیں کرنے لگے کہنے لگے کہ یہ جو تین دن ہے نا ویسے کہتے ہیں تین جن کوئی نہیں ویسی کہہ رہے ہیں ہمیں ویسی دھمکی جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا ایسی یہ بھی یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں عذاب آئے گا نہیں آئے گا بس تین دن کے بعد یہ کئی عرصوں سے بارش نہیں آ رہی تھی جسے سورہ احقاف نے بیان کیا ایک بادل دیکھا دوڑے قرآن کہتا ہے بلو عارض ممترنا یہ تو سوچ رہے تھے کہ بارش بارش والا آ رہا ہے یہ بارش والا بارش نہیں تھا یہ وہی چیز تھی جس کو وہ طلب کر رہے تھے وہ آئے اور ایک چیخ اس میں سے آئی سب کے دل پھٹ گئے اور مر گئے انہوں نے گھر بڑے مضبوط بنائے جو آج تک ان کے گھر کے اثرات تبوک کی طرف ہیں پہاڑوں کو تراش کر کے اور یہ کہتے تھے کہ قوم ہود کے اوپر عذاب اس لیے آ گیا وہ تیز ہوا آئی تھی گھر کچے تھے اس لیے گر گئے ہم نے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنایا ہے تیز ہوا سے گھر نہیں گریں گے گھر تو نہ گرے مکین تو نہیں رہنا ایک چیخ سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اب بھی دوستو اس طرح کی ہوا اور فضا ہے جیسے گزشتہ دنوں میں اللہ بچائے زلزلہ آیا تھا لوگ یوں ہی کہتے تھے یہ آتا رہتا ہے پڑیاں ہل جاتی ہیں فلان ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دکھاتے ہیں کبھی جو ہے بارش کا عذاب دیا کبھی سیلاب کا عذاب دیا کبھی سخت عذاب ہوا کا آیا کبھی ٹڈی کبھی فلان یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کون کر سکتا ہے اس ذات کو سمجھو کہ جو پتھر برسا رہا ہے آپ دیکھو پچھلے سال میں جو مچھلی کی بارش ہوئی وہ ملیشیا تھا کون سا ملک تھا مچھلی پہلے تو ڈرتے ڈرتے رہے ڈرتے رہے پھر تحقیق ہوتی رہی یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر قدرت دکھاتا ہے اس طرح کبھی پتھر برسائے کبھی یوں ہوا تاکہ لوگ رجوع اللہ کریں لیکن شاعر اللہ ایک بات میں ہمیشہ بات کہتا ہوں بڑی درد سے کہتا ہوں ایک بندہ جو ہے نا گناگار ہے اسلام کی بات پر عمل نہیں ہو رہا توبہ استغفار کرے گا معاف ہو جائے گا گناہ گار ہے گناہ اپنے کو آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے ایک شخص ہے وہ اسلام کی بات کی مذاق بناتا ہے استحزا کرتا ہے حقیر سمجھتا ہے اسلام کی ادنا ادنا سی بات کو بھی اگر کوئی حقیر سمجھے گا کافر ہو جائے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اور توبہ سے بھی اللہ معاف فرمائے کہ ہر درمی ہے توبہ کی توفیق بھی سال ایک شخص ہے گناگار ہے کوئی بڑا بھی گناہ اسے ہو گیا لیکن یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اسلام کی کسی بات کو وہ حقیر نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ معافی ہو جائے گی کیونکہ وہ گناہگار ہے اور جو اسلام کی بات کو حقیر سمجھتا ہے وہ باغی ہے ہر درم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو وہ مذاق بنا رہا ہے کہ یہ اس لیے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے جیسے آپ باتیں سنتے رہتے ہو اللہ پاک بچائے اس طرح کی بات مباحثہ سے بھی بچنا چاہیے ایسی مجلس سے بھی بچنا چاہیے لوگ فضول باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پتہ اپنا بھی نہیں یہ وہی فضول باتیں کرتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں شاعر اسلام کا پتہ نہیں دین کا پتہ نہیں اور فضول بڑے مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے خلاف تو بات نہیں ہوتی انہیں اسلام ہی سب سے زیادہ ایک بے سہارا نظر آتا ہے کہ جو کوئی ادھر ادھر غصہ نہ نکل سکے تو اسلام کے خلاف ہی نکال تو اللہ کا عذاب ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب قوم پیغمبروں کی شاعر اللہ کی استحصا اور تحقیر کرتی ہیں پھر اللہ کا عذاب آیا یہ تین چار قوموں کی مثال دی ہے فرمایا سمود والوں نے اور مختلف عذاب ہے ہر قوم پر کیونکہ اگر ہوا کا عذاب ایک پر آیا دوسری پر بھی ہوا آتا تیسری پر بھی ہوا آتی تو پھر یہ مادہ پرس کیا کہتے ہوا روٹین کے مطابق تیز چلتی رہتی ہے تو تیز آ گئی ہے تو یہ لوگ مر گئے مختلف کبھی پتھر برسائے کبھی سیلاب آئے کبھی چیخ آئی اس طرح کے عذاب دیے کہ اللہ کی قدرت سے ڈرے عذاب سے ڈرے رجوع اللہ کرے فرمایا سمود والوں نے بھی قوم سمود نے بھی والے یعنی پیغمبروں کو چٹلایا اور کیا کہنے لگے اب شرم ایک عام سا آدمی ہے ہمارے جیسا کیا ہم اس کی اتباع کریں ہم اس کی اتباع کریں جیسے لوگ کہتے ہیں مولویوں کی بات مانیں کیونکہ یہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں اور غریب امیر کی بات نہیں ہے بابو آپ نے سبق نہیں پڑھا ان غریبوں نے سبق پڑھا ہے اس لیے ان کی بات مجبوری ہے ماننا کہ انہوں نے علم دین پڑھا ہے ان کو ہر ہر حروف ہر نقطے کا ترجمہ پتا ہے زندگیاں کھپائی ہیں یا امیری غریبی کی بات نہیں سبق پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے تو اس لیے لوگ اب کئی جگہوں میں مسجدوں میں مولویوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں ہیں کوئی کمیٹی والے کبھی کیا کہتے وہ خدا کے بندو قرآن حدیث کا ترجمہ آپ کو سکھا رہا ہے پڑھا رہا ہے آپ کا امام ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو پھر یوں ہی باتیں کرتے ہو وہ جناب یہ تو غریب آدمی ہے یہ تو اس طرح کے یہ جیسے مشرف صاحب کہتے تھے دو فیصد تو بندے ہیں ان کا ہے کیا خود ڈر کے بیٹھا ہوا ہے دو فیصد والے تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بات یہ ہے اسلام تو پڑھنے سے آتا ہے جو بھی پڑھے کسی کی جاگیر نہیں ہے امیر پڑھے غریب پڑھے امیر کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ امیر کو صرف تو پیسہ چاہیے غریب لوگ جو ہیں طوبا للغربا شروع سے یہ تو بات ہے غریبوں کے لیے حدیث میں فرمایا خوشخبری ہے جب اسلام شروع ہوا غریبوں نے سینے سے لگایا قرب قیامت میں بھی غریب ہی اس کو سینے سے لگائیں گے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا قوم سمودہ بشرم ملنا واحد نتبعو ہمارے جیسا انسان ایک اکیلا غریب سا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں ہم اگر اس کی بات مانیں گے تو ہم تو ذلیل اور رسوا ہیں استغفر اللہ یہ کہنے لگے کیا بھائی اس کے اوپر آتی ہے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی استغفر اللہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے بل کذاب اشر یہ شخص جھوٹا ہے اور برا ہے شرارتی ہے پیغمبر کو کہا اللہ نے فرمایا سیالمون غدم من الکذاب الاشر اللہ کا صبر دیکھیں پیغمبر کا سفر پیغمبر کو کہا سب سے بڑے آپ جھوٹے ہو شرارتی اور برے ہو یہ تبلیغ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جی پیغمبر نے آگے یہ نہیں کہا تم برے ہو تم تمہارا باپ دادا برا ہے انہوں نے کہا تم برے ہو پیغمبر اور شرارتی ہو اور اس طرح جھوٹے ہو نے کہا غدم من القذاب الاشر کل پتہ چل جائے گا کون جھوٹا اور شرارتی ہے کون سچا یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے ویسے تو صبر ہوتا ہی رہتا ہے گالی کے مقابلے کا صبر نہیں ہو سکتا لیکن پیغمبر وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں نے اتنی بڑی باتیں بھی کہہ دی تو آگے پھر بھی صبر کے ساتھ ہی جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی اونٹنی کا جو انہوں نے مطالبہ کیا بھیجی انہوں نے پھر کھر کاٹے اور وہ اس طریقے سے تین دن ان کو دیے گئے فرمایا فکانو کہشیم المحتضر کانٹے دار جھاڑیاں جب کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ اجڑ پجڑ جاتی ہیں ایسے ان کو کر دیا گیا ایک چیخ کا یہ دوسری قوم کا ذکر ہوا آل لوت قوم لوت کا جو غلط کام کرتے تھے فرشتے اللہ نے بھیجے وہ نوجوان بچوں کی صورت میں تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے وہ بھی نہیں پہچانے جیسے بات کئی دفعہ گزر گزر چکی ہے وہ گائے کا بچہ بھون کے لے آئے انہوں نے جب کھایا نہیں تو وہ ڈر گئے کہا یہ کیسے مہمان ہے کھانا نہیں کھاتے انہوں نے پھر بتایا ہم فرشتے ہیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کیا بات ہے پیغمبر کی فراست تو ہوتی ہے اتقو فراست المؤمن فانہو ينظر بنور اللہ تعالی حدیث ہے مومن کی سمجھ سے بچو وہ اللہ کی نور کی مدد سے کچھ دیکھ لیتا ہے پیغمبر سمجھ گئے چلو ہماری تو بشارت ہو گئی لیکن یہ اتنا پروگرام اور یہ کیا ہے کہنے لگے ہم قوم لوت کو تباہ کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا چھوڑو نہ تباہ کرو وہ سمجھ جائیں گے میں بھی سمجھاؤں گا ابراہیم علیہ السلام قرآن نے کہا نا حلیم بڑے نرم بہت بردبار بڑے نرم نہیں نہیں میں ان کو سمجھاؤں گا قوم لوت کو وہ ٹھیک ہو جائے گی نہیں نہیں آپ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم آ قوم لوت کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہم عذاب دیں گے اب آپ ان کے بارے میں بات آ رضا آزاد ان کے بارے میں آپ باتیں سفارش نہ کریں ہم نہیں مانیں گے چنانچہ وہ فرشتے آئے اور وہ بستی کو اٹھایا پہلے تو وہ بیٹھے وہ لوت علیہ السلام پہچان نہیں سکے وہ قوم لوت علیہ السلام کی غلط قوم تھی بچوں کے ساتھ اس طرح تو وہ دوڑ کے آئے کہ یہ ہمارے حوالے کرو ہمارے حوالے کرو جو لوت علیہ السلام نے بات بات کہی عجیب تھی یا میرے میرے رب کاش کہ پاس افرادی قوت ہوتی میں ان بدبختوں کا مقابلہ کرتا او الا رکن شدید یا میں خود کہیں پناہ لے لیتا مجھے بڑی بدنامی اور رسوائی ہو رہی ہے میرے مہمانوں پر یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ نے فرمایا یا لوت آپ صبر کرو بس ان قریب ان کا کام ہم کرنے والے ہیں صبح کے ٹائم ان کے اوپر بستی کو اٹھایا الٹ دیا پھر اوپر پتھروں کی بارش منزود مسبمہ ہر بندے کا نام پتھر پر لکھا ہوا تھا بعض لوگ چھپے وادیوں میں چلے گئے حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر پھر طرح فضا میں جیسے بار آیا تو اس کو وہ نشانہ لگا اور تباہ ہو پر اللہ کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے تباہ ہو گئے فرمایا اللہ کا سبہ بکرتن عذاب مستقر ہم نے لوت علیہ السلام کے ساتھ ایمان ماننے والوں کو نجات دے دی اور آگے عجیب بات فرمائی کزالک نجزی من شکر ہم نیک بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں اس کو درجہ دیتے ہیں بعض دفعہ وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو اور اعلیٰ مقام دے دیتے ہیں بولا قدان ذرا ہوں بد سے نظور ہمارے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے بد شرب کل شدید بہت سخت ہے باز آ جاؤ رجوع کرو وہ رحیم بھی بہت ہے معاف کر دے گا لیکن یہ مذاق بناتے رہے بہرحال صبحوں کے وقت ان پر عذاب آیا سحری کی ٹائم فرمایا فضوکو پھر حکم ہوا چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے والوں کی بات کو نہیں مانا اب سزا کو دیکھو ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو یہ عربی زبان میں لام بھی تاکید اور قد بھی تاکید یہ قسم کے درجے میں تاکید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے فہل مِن مدکر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا دوستو قرآن مجید واقعتاً آسان ہے قرآن مجید اب تو اردو ترجمے ماشاءاللہ مستند علماء کے اردو ترجمے ہیں اور جس عالم کا ترجمہ آپ کو پسند ہے آپ پڑھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہیں کہیں وہ اپنی بات کریں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن سمجھ آ جائے گا قرآن مجید کا ترجمہ ترجمہ اردو زبان میں جب آپ پڑھیں گے عقیدہ خود ٹھیک ہو جائے گا سمجھ آ جائے گا عقائد کیا ہیں پھر اس کے بعد معاشرت سمجھ آ جائے گی کہ بزل قربا ولیتاما ول مساکین یہ ولجار ذل قربا ولجار الجنو پڑوسی کیا ہوتا ہے رشتہ دار کیا ہوتا ہے فلان کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اخلاقیات آ جائیں گے کیا بات غیبت نہ کرو قتل نہ کرو چوری نہ کرو فلان نہ کرو جھوٹ نہ بولو کسی گالی نہ دو یہ ساری اخلاقیات معاشرت اخلاقیات تمدن عقائد قرآن مجید نے تفصیل اس کے ساتھ بیان کیے جس سے انسان انسان کامل بنتا ہے درندہ نہیں ہوتا جب قرآن کی اخلاقیات سے دور ہو تو قرآن کہتا ہے بلو مزل یہ کل انعام بلو مزل یہ جانور ہیں یہ جانور سے بھی یہ پتھر ہیں جب اخلاق درست نہیں ہے معاشرت درست نہیں ہے رہی بات نماز روزہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ سے نصیب ہوتا ہے اللہ سمجھ نصیب